اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming پچھلے لیکچر میں جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ اسٹرنگ انسٹرکشنز تھی اور تھوڑا سا جو ہم نے آپ کو لاسٹ میں جو بتایا تھا آخری چیز جو ہم بتا رہے تھے وہ آپ کو اسکین اسٹرنگ انسٹرکشن کے بارے میں بتا رہے تھے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام یہ جو انسٹرکشنز ہیں پانچ یہ بنیادی طور پر آپ کی بلاک پروسیسنگ کی انسٹرکشنز ہیں بلاکس کو بلاکس آف میموری کو پروسیس کرتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آخری جو انسٹرکشن میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو میں تھوڑا سا مزید جو ہے ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپیٹ کا فنکشن ہے ریپیٹ پریفکس کا جو فنکشن ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کروں گا ہم نے جو ڈسکشن کی ابھی تک ریپیٹ کے بارے میں وہ میں نے آپ کو ریپیٹ کے تین ویریئنٹس آپ کو بتائے ہیں ایک ریپیٹ انکنڈیشنل ہے جس کے اندر انکنڈیشنل تو اس طرح نہیں جس میں کہ اتنے ٹائمز وہ ریپیٹ کرتا ہے انسٹرکشن کو جو کہ آپ نے سی ایکس میں نمبر دیا ہوتا ہے دوسری جو ریپیٹیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریپیٹ وائل اکول یعنی اس وقت تک ریپیٹیشن ہوگی جب تک کہ اکویلٹی رہتی ہے یعنی جب تک کہ زیرو فلیگ ون رہتا ہے اور تیسری جو میں نے آپ کو ریپیٹ انسٹرکشن بتائی تھی وہ تھی ریپیٹ وائل ناٹ اکول ٹھیک ہے نا یعنی یہ ریپیٹیشن اس وقت تک ہوتی جائے گی جب تک کہ زیرو فلیگ جو ہے وہ زیرو رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تین ویریشنز ریپیٹ کی اور اس کے ساتھ اسکیس کی انسٹرکشن جو آخری میں نے آپ کو مثال وہاں پر دکھائی تھی وہ مثال میں نے دکھائی تھی کہ اگر کوئی آپ نے اسٹرنگ دی ہو تو اس اسٹرنگ کی لینتھ کو کس طریقے سے ہم نکالتے ہیں کس طریقے سے لینتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹی آر لینتھ کا فنکشن میں نے آپ کو لکھ کر کے دکھایا تھا وہی فنکشن میں آپ کو ذرا دوبارہ دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی سمجھ آپ کو آ جائے ذرا اچھی طرح سے اس کے بعد پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے اس ایگزامپل میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور پہلے دکھایا بھی تھا کہ میں باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کو بائی پاس کر کے اور سیدھا جو S T R length string length نکالنے کا جو جو پروسیجر ہے جو کوڈ میں نے لکھا ہے میں آپ کو اس تک لے کر کے آیا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر انیشلائزیشن جو ہیں وہ تو ہو چکی ہیں اور ای ایس e وغیرہ جو ہے وہ سیٹ ہیں اپنی جگہ پر سب سے پہلے جو میں کام کرتا ہوں وہ ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر جو ہے اس کو میں اسٹرنگ کا ایڈریس اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس جو ہے وہ لوڈ کرتا ہوں یہ پہلی انسٹرکشن ہے اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی ایکس کے اندر کاؤنٹ کے اندر جو maximum size of the string ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ نمبر میں نے ڈال دیا ہے وہ ہے zero F F F F یعنی فل سیگمنٹ سائز کی اسٹرنگ جو ہے یہ الاؤ کرتے ہیں ہم اس کے اندر اس کے بعد جو چیز مجھے اسٹرنگ میں سرچ کرنی ہے وہ زیرو ہے نل کیریکٹر جو ہے وہ میں نے جو کہ اسٹرنگ کا ٹرمینیٹر ہوتا ہے اس کو میں نے سرچ کرنا ہے اس لیے میں نے اے ایل رجسٹر کو زیرو کر دیا ہے یہاں پر اے ایل اس لیے میں نے زیرو کیا ہے کہ میں بائٹ سرچ کروں گا یہ ورڈ کیریکٹر نہیں ہوتا یہ بائٹ کیریکٹر ہوتا ہے اس لیے میں اے ایل استعمال کروں گا اس کو سرچ کرنے کے لیے اور اسکیس بی جو ویریئنٹ اسکیس کا ہے scan string B string scan string byte جو ویریئنٹ ہے وہ میں استعمال کروں گا اس کے دو ویریئنٹس ہیں اور تمام اسٹرنگ انسٹرکشنس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ویریئنٹس ہیں اس ایک تو بائٹ ویریئنٹ ہے اس کا اور ایک اس کا ورڈ ویریئنٹ ہے تو یہاں پر ہمارا ریلیونٹ ویریئنٹ جو ہے وہ بائٹ ویریئنٹ ہے ہم اسے استعمال کریں گے ایک دو سٹیپس میں آپ کو اس کے اندر سنگل سٹیپنگ کے ساتھ دکھاتا ہوں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اسکین جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا فنکشن کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم پہلا اسٹیپ اس کا لیں تو ایک اسٹیپ کے اندر اس نے پہلی بائٹ جو اسٹرنگ کی پہلی بائٹ ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گی یہ آپ کا جو ڈیٹا ونڈو ٹو ہے جو نیچے والی ڈیٹا ونڈو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ آپ دیکھیے جو ڈیٹا ونڈو آپ کے یہ نیچے والی سائٹ پر ہے اس کے اندر آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے بلاک کے اندر ہیلو ورلڈ آپ کو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کے اکولنٹ ایس کی کوڈز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور اصل میں ہم جس زیرو کو سرچ کر رہے ہیں وہ زیرو ون زیرو ای پر ہے ٹھیک ہے نا وہ جو زیرو ہے وہ اس کی ہم تلاش کر رہے ہیں اصل میں اور اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو ابھی کیلکولیشن سے ہی آپ دیکھ لیجئے گا کہ لینتھ کیا نکلتی ہے اس کی ویسے اس اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے وہ گیارہ کیریکٹر کی ہے دوبارہ ہم اسے اسٹیپ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر اسٹیپ پر آپ دیکھتے جائیے کہ جو سی ایکس رجسٹر ہے وہ ایک ایک کم ہوتا جائے گا ایک ایک گھٹتا جائے گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہ, یہ ریپیٹ کا فنکشن ہے بنیادی طور پہ جو سی ایکس کو ڈیکریمنٹ کر رہا ہے اسکین کا فنکشن جو ہے وہ میچ کرنا اور میچ کرنے کے بعد خود بخود ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر کو ایک ایک ایک ایک نمبر جو ہے وہ انکریمنٹ کرنا ہے اور جو زیرو فلیگ ہے وہ چونکہ اس وقت ہم اکویلٹی کو چیک کر رہے ہیں یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت تک چلتے جائیں گے جب تک کہ ہمیں میچ نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ درمیان میں کہیں پہ بھی زیرو فلیگ زیرو یعنی زیرو فلیگ جو ہے وہ ون نہیں ہوگا اکویلٹی نہیں آئے گی ہر اسٹیپ کے اوپر زیرو فلیک زیرو ہی رہے گا ٹھیک ہے بعض اوقات ڈسپلے کے اندر جو ہے ممکن ہے آپ کو وہ چیز نظر نہ آئے کیونکہ اگر آپ ریپیٹ کے اندر ہونا انسٹرکشن کے اندر تو وہ اپ گریڈیشن فلیگ رجسٹر کی اس طریقے سے شو نہیں ہوتی تو وہ اس سے آپ کنفیوز نہ ہو درمیان میں ممکن ہے کہ ریپیٹیشن کے درمیان میں آپ کو زیرو فلیگ کی صحیح ویلو وہ نہ دکھائے لیکن جب ہم اسے باہر نکلیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اکویلٹی کی ڈیٹیکشن کرنے کے بعد ہی ریپیٹ نے اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے یہ بنیادی طور پہ ریپیٹ این زی اور اسکیس بی دونوں کا کمبائنڈ فنکشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ریپ کنڈیشنل ریپیٹیشنز ہیں رپ این زی اور رپ زی یا رپ این ای اور رپ ای e, یہ دونوں اے یعنی ایک طرح سے اکویلنٹ ہی ہیں این زی اور این ای e اور رپ ای e اور رپ زی یہ ایک ہی چیز ہے اصل میں اس یہ جب اس کیس کے اوپر لگتی ہے نا تب اس کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ زیرو فلیگ کی اکویلٹی یعنی اور یا انکویلٹی کے بنیاد پر اپنے لوپ کو ٹرمینیٹ کرے تو اگر ہم اس کو اسٹیپ کرتے جائیں تو آپ یہ دیکھتے جائیں گے کہ ڈی آئی جو ہے وہ ایک ایک ایک ایک آگے چلتا جائے گا اور یہ لوپ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ آپ کو وہ آپ کا پوائنٹر جو ہے وہ اس زیرو تک نہیں پہنچتا جو زیرو کے زیرو ون زیرو ای پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی ہم آئیں گے تو اس وقت زیرو فلیگ ون ہو جائے گا کیونکہ جو ایل میں بائٹ ہے اور جو بائٹ میموری میں ہے یہ دونوں اکول ہو جائیں گی اکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ زیرو فلیگ ون ہو جائے گا جیسے ہی زیرو فلیگ ون ہوگا اب اس وقت سی ایکس زیرو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ڈبل کنڈیشن اس کے اوپر لگی ہوئی ہے دو کنڈیشن اس پہ لگی ہوئی ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا دو کنڈیشن اس کے اوپر ہیں کہ یا تو سی ایکس زیرو ہو جائے یا اکویلٹی ڈیٹیکٹ ہو جائے دونوں صورتوں میں یہ لوپ بریک ہوگا تو ابھی سی ایکس زیرو نہیں ہے لیکن اکویلٹی ڈیٹیکٹ ہو گئی اگر اکویلٹی اب ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے ہمارے پاس زی فلگ ہمارا ون ہو گیا at the end of repetition یہ لوپ بریک ہو جائے گا اور ہم اگلی انسٹرکشن پر آ جائیں گے اگلی انسٹرکشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا بتانے والی ہے اگلی انسٹرکشن کہ اب ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ کی اصل لینتھ کیا ہے یعنی سی ایکس کا کاؤنٹ گھٹتا گیا ہے ڈی آئی بڑھتا گیا ہے آگے چلتا گیا ہے ٹھیک ہے تو سی ایکس جو ہے وہ اپنے انیشیل ویلو سے جتنا آگے گیا ٹھیک ہے اس میں سے اگر ہم اس وقت کرنٹ ویلو سی ایکس کی نکال دیں ٹھیک ہے تو ہمیں اسٹرنگ کی لینتھ انکلوڈنگ دی زیرو مل جائے گا یعنی چونکہ ہم نے اکویلٹی ڈیٹیکٹ کی ہے زیرو پر لہٰذا وہ بھی انکلوڈ ہوگا اس لینتھ کے اندر جب یہ لینتھ ہم نکال لیں اور اس میں سے ایک مائنس کر دیں تو ایکچوئل اسٹرنگ لینتھ جو ہے وہ ہمیں پتا لگ جائے گی تو ابھی جو اگلے تین انسٹرکشن ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں کہ ایکس میں میں F F F F load کر کے اس میں سے سی ایکس سبٹریکٹ کر دوں جب میں سی ایکس سبٹریکٹ کر دیتا ہوں تو جواب میرے پاس آتا ہے بارہ ٹھیک ہے یہ ہیں بارہ کیریکٹر جہاں سے ہم نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کی تھی وہاں سے بارہویں کیریکٹر پر اکویلٹی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اگر بارہویں کیریکٹر پر اکویلٹی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے تو اسٹرنگ کی لینتھ کیا ہے اسٹرنگ کی لینتھ اس وقت گیارہ کیریکٹر ہے ٹھیک ہے نا اب ہم ڈیکریمنٹ اگر ایکس کو ایک کر دیں تو یہ لاجک اس کی بنتی ہے جس لاجک کے تحت کہ ہم اسٹرنگ کی لینتھ نکالتے ہیں اور اسکین کی انسٹرکشن کو استعمال کرتے ہیں تو اس ایگزامپل میں آپ کو تھوڑا سا میں نے دکھایا کہ اسکین کی جو انسٹرکشن ہے یہ کس طرح فنکشن کر رہی ہے ڈیپلی تو خیر ظاہر ہے اس کو ہم اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ اسے استعمال کریں گے تب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے ٹھیک ہے مختلف جگہوں پہ اس کو کوشش کریں دیکھیں خود سوچیں کہ کیسے کیسے پرابلمس ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر اسکین کی انسٹرکشن استعمال ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میرا خیال ہے ابھی آپ کو تھوڑا امپریشن اس کا مل گیا ہوگا کہ اس یہ جو ہم اسٹرنگ کی انسٹرکشنز استعمال کر رہے ہیں اس پورے بلاک میں خاص طور پہ اگر آپ موو کی انسٹرکشن جس کا میں نے تھوڑا سا ڈیفینیشن آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا اس کو دیکھیں اس کے علاوہ اور انسٹرکشن ہیں جیسے سی ایم پی ایس کو دیکھیں آپ کمپیئر اسٹرنگ کی یہ جو دو ابھی میں نے آپ کو بتانی ہے ٹھیک ہے نا ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو پیئرز ہیں نا ہمارے E S colon D I E S segment اور ڈی آئی آف سیٹ اور D S colon S I D S segment اور ایس آئی اس کا آف سیٹ ٹھیک ہے نا ان کا بڑا رول ہے اسٹرنگ کے اندر اور انہیں جگہ جگہ ہمیں لوڈ کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ یہ پیئر چاہیے ہوتا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا یہ پیئر ہمیں جگہ جگہ درکار ہوتا ہے تو اس پرٹیکولر چیز کے لیے انٹل نے دو انسٹرکشن اور ہمیں دی ہیں جو کہ ہماری پروگرامنگ کو زیادہ سمپل کر دیتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں دو جو انسٹرکشن ہیں وہ کہلاتی ہیں load extra segment E S using memory ٹھیک ہے load extra segment load pointer using E S ٹھیک ہے اور load pointer using D S جب بھی ہم یہاں پر پوائنٹر کا لفظ استعمال کریں گے اسمبلی کے اندر تو پوائنٹر سے ہماری مراد جو ہے اسمبلی میں یہ پیئر ہوتا ہے یعنی کو ایک سیگمنٹ آف سیٹ پیئر بتیس بٹ کی یہ ویلیو ہوتی ہے سولہ بٹ کا آف سیٹ اور سولہ بٹ کا سیگمنٹ یہ پوائنٹر جہاں پہ بھی ہم لکھیں گے یا پوائنٹر جہاں بھی ہم ریفر کریں گے تو یہ بتیس بٹ کی ویلو اس سے مراد ہوگی تو ایک انسٹرکشن اس کی ہے L S e load pointer using E e S ٹھیک ہے نا میں ابھی مزید ایکسپلین بھی کروں گا اور دوسری انسٹرکشن ہے L D S load pointer using D S اب یہ کرتی کیا ہے یہ کرتی یہ ہے کہ اس اس کے اندر یعنی اس کے جو دو پیرامیٹرز ہیں نا ایل ایس e اور ایل ڈی ایس کے جو دو پیرامیٹرز آتے ہیں ان میں سے ایک تو جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا جو کہ کس رجسٹر میں آپ آف سیٹ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اگر میں جنرلی بتا رہا ہوں کہ جو پیئرنگ ہم کر رہے ہیں ابھی وہ ہے ہم کر رہے ہیں ایل ڈی ایس اور ایس آئی کی تو جو انسٹرکشن ہم دیں گے وہ دیں گے L D S S I ٹھیک ہے نا یعنی ڈی ایس اور ایس آئی ان دونوں کو لوڈ کرو ٹھیک ہے اب دوسرا جو پیرامیٹر اس کا آتا ہے وہ یہ کہ کہاں سے لوڈ کرو ٹھیک ہے نا کس جگہ سے لوڈ کیا جائے تو آگے ایک ویریبل کا نام دیں گے یا کوئی میموری ایڈریس ہم دیں گے ٹھیک ہے جس ایڈریس سے کہ ہمیں اس کو لوڈ کرنا ہے وہ جو ایڈریس ہم دیں گے ان کے اوپر وہی رولز اسی طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں جس طرح موو پر اپلائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم نے کچھ نہ دیا اور بی ایکس استعمال کیا تو ڈیفالٹ ڈی ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ڈی آئی استعمال کیا ایس آئی استعمال کیا ڈیفالٹ ڈی ایس ہو جائے گا بی پی اگر استعمال کیا ڈیفالٹ ایس ایس ہو جائے گا وہ سارے رولز اس میموری ایڈریس پر اسی طرح اپلائی ہوتے ہیں جس طرح کے نارمل میموری آپرینٹس کے اوپر استعمال ہوتے ہیں اور دوسری انسٹرکشن جو ہے ہمارے پاس وہ جیسے ایل ای ایس ہے اب اس کے اندر وہ کیا کرے گا کہ ای ایس رجسٹر اور اس کے آگے جو بھی ایک پوائنٹر رجسٹر جو بھی ایک انڈیکس رجسٹر میں نے دیا ہے ٹھیک ہے نا اس رجسٹر کو لوڈ کر دے گا وہ اس ایڈریس سے جہاں سے کہ جس کا ایڈریس کے میں نے اس انسٹرکشن کے اندر دیا ہے تو ایل ڈی ایس اور ایل ایس دونوں میں دو آپرینٹ ہوتے ہیں ایک آپرینٹ تو رجسٹر ہوتا ہے جس کو مجھے لوڈ کرنا ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے اصل میں اس لیے وہ پہلے آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک میموری ایڈریس ہونا چاہیے جس ایڈریس سے کہ مجھے یہ پوائنٹر لوڈ کرنا ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ جو میجر ایپلیکیشن ہے نا وہ ایپلیکیشن ہوتی ہے کہ اگر میں سیگمنٹ اور آف سیٹ پیئر دونوں پیئر جو ہیں یہ یعنی یہ جو پیئر بنتا ہے یہ پیئر میں اسٹیک پر ڈال کر کے بھیجوں اور دونوں کو کنزیکٹو رکھوں ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ پش کیا اسٹیک پر ایک آف سیٹ پش کیا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے موو کے دو انسٹرکشن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا میں اس کو ایل ڈی ایس یا ایل ایس e کی انسٹرکشن سے اسٹیک سے یہ بتیس بٹ کا پوائنٹر جو ہے ایک ہی انسٹرکشن سے اٹھا سکتا ہوں اس میں جو دوسری چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انٹل کی ایک بنیادی کنونشن یہ ہے کہ یہ زیادہ اہمیت والی بائٹ کو بڑے ایڈریس پر رکھتا ہے ایم ایس بی جیسے میں نے کہا most significant byte on the bigger address ٹھیک ہے جو بڑا ایڈریس ہوگا اس پہ سب سے اہم بائٹ ہوگی جو اس سے چھوٹا ہوگا اس سے اس اس پہ سے چھوٹی بائٹ ہوگی جو اس سے چھوٹا ہوگا اس پہ اس سے چھوٹی اور جو سب سے چھوٹا ہوگا اس پہ سب سے چھوٹی بائٹ یہ ہے سگنیفیکینس کے لحاظ سے تو اگر آپ فزیکل ایڈریس میں سگنیفیکینس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سیگمنٹ ہے نا وہ مور سگنیفیکینٹ ہوتا ہے بنسبت آف سیٹ کے کیونکہ سیگمنٹ چار بٹ آپ کی بائیں طرف ہوتا ہے جو چیز بائیں طرف ہو وہ زیادہ یعنی سگنیفیکینٹ ہوتی ہے نمبر کے پوائنٹ آف ویو سے تو سیگمنٹ کو ہمیشہ اگر آپ ایل ایس e یا ایل ڈی ایس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیگمنٹ ہمیشہ پہلے پش کرنا ہے اور آف سیٹ اس کے بعد پش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پش کرنا ہے پہلے سیگمنٹ پش کیا پھر آف سیٹ پش کیا پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز یہ کہ جب میں اسے ریڈ کرنے لگوں نا ایل ڈی ایس یا ایل ای ایس کے ذریعے تو جو ایڈریس دوں گا نا میں وہ میں ایڈریس دوں گا آف سیٹ کا جو لوئر ایڈریس ہے کیونکہ لوڈ کرتے ہوئے ہمیشہ لوئر ایڈریس سے ہائر ایڈریس کی طرف وہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو لوئر ایڈریس میں دوں گا لوڈ کرنے کے لیے جب میں لوڈ کرنے لگوں مثال کے طور پہ اگر میں نے پہلے سیگمنٹ اور اس اس کے بعد off off set set push کیا اور فرض کر لیجئے فی الحال کہ بی پی پلس فور پر پڑا ہوا ہے وقت تو جو میں ایل ای ایس کی یا ایل ڈی ایس کی انسٹرکشن دوں گا فرض کیجئے میں ایل ڈی ایس کی انسٹرکشن دے رہا ہوں L D S S I comma B P plus four دوں گا یہ وہ ایڈریس ہے جو کہ آف سیٹ کا ایڈریس ہے یہاں سے پہلے وہ آف سیٹ اٹھا کے ڈی آئی میں یہ ایس آئی میں ڈالے گا L D S S I اگر میں نے کیا ہے تو آف سیٹ اٹھا کر کے ایس آئی میں ڈالے گا اور آگے جا کے اگلی دو بائٹس اٹھا کر کے وہ ڈی ایس میں ڈالے گا ٹھیک ہے یہ کام وہ خود کر لے گا یعنی دو تین چیزیں اب آپ انسٹرکشن کے بارے میں کیونکہ میں یہ اس لیے یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں پر سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ ان کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہی چنا گیا ہے کہ وہ اسٹرنگ انسٹرکشن کے پوائنٹرز لوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے جنرلی آپ اس کو چاہیں جو اس کا آپریشن ہے وہ تو ہوگا اگر آپ کو کہیں بھی اس کو مزید کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ باؤنڈ ہے اسٹرنگ انسٹرکشن کے ساتھ لیکن چونکہ سب سے زیادہ استعمال اس کا اسٹرنگ انسٹرکشن کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہ جگہ ریلیونٹ ہے کہ میں ان دو انسٹرکشن کا بھی ذکر کروں تو اب دو تین چیزیں آپ سمجھ گئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رجسٹر وہ پوائنٹر رجسٹر یا وہ انڈیکس رجسٹر جسے میں مجھے ریلیونٹ سیگمنٹ کے ساتھ لوڈ کرنا ہے ڈی ایس یا ایس آئی ٹھیک ہے نا وہ پہلا آپرینڈ ہے میرا ڈیسٹینیشن اور اس کے بعد جو میموری ہے میری وہ میں دوں گا جو دوسرا آپرینڈ ہے اور اس میموری کے اندر جو آرڈر ہونا چاہیے میرا وہ یہ آرڈر ہونا چاہیے کہ لوور ایڈریس کے اوپر میرا آف سیٹ ہو ہائر ایڈریس کے اوپر میرا سیگمنٹ ہو ٹھیک ہے اور انسٹرکشن کے اندر میں لوور ایڈریس دوں تو انسٹرکشن خود بخود جو ہے وہ لوور اور ہائر کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لوڈ کر دے گی اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام اور دکھانا چاہتا ہوں یہ پروگرام ہے پہلے ذرا میں آپ کو یہاں پر اس کی تھوڑی سی لاجک سمجھا دوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بھی کر کے دکھا دوں گا یہ اس کے اندر ہم نے کیا یہ ہے کہ وہ جو کام اس سے پہلے والے پروگرام میں اسٹرنگ لینتھ نکالنے کا کام جو ہم نے کیا تھا پرنٹ اسٹرنگ کے اندر ہی ٹھیک ہے نا وہ میں نے اب اس سے نکال کے باہر اس کا ایک فنکشن بنا دیا ہے اب یہ جو ہے نا یہ فنکشن ہے یہ ویلو واپس بھیجتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو جنرلی اگر انٹیجر ویلو واپس صرف ایک سولہ بٹ کی ویلو واپس بھیجنی ہو نا تو اس کے اندر ایک کنوینشن جو ہم تھرو آؤٹ فالو کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک ہی ویلو واپس بھیجنی ہے تو وہ ایک رجسٹر میں ہی واپس بھیج دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے میں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ اب یہ ایک فنکشن بن گیا جیسے آپ سی وغیرہ میں جو ایسے فنکشن آپ استعمال کرتے ہیں نا جو ویلو ریٹرن کرتے ہیں جو ٹائپ فنکشن ہوتے ہیں جیسے int S S T T R R length length یہ جو ہے آپ کی یہ انٹ ٹائپ فنکشن ہے ویسے ہی میں نے اس کو بنایا حالانکہ میں مثالیں اس طرح نہیں دیتا لیکن یہ جو ہے اس کو اس طرح میں نے بنا دیا ہے اس وجہ سے اس فنکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایکس کو سیو نہیں کیا کیونکہ ایکس نے اس فنکشن میں تبدیل ہونا ہی ہے ویلو اس فنکشن میں ایکس سے واپس ایکس میں ویلو ڈال کے مجھے واپس بھیجنا ہے لہذا اس کو سیو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اگر میں سیو کر کے دوبارہ ریسٹور کروں گا تو پھر میں وہ فنکشن نہیں کر سکتا جو کہ میں چاہتا ہوں وہ لاجیکل بات ہے میرے خیال میں ذرا آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ جو ایس ٹی آر لینتھ کا فنکشن ہے یہ ایل ای ایس کی انسٹرکشن آپ دیکھیے گا ایل ای ایس کی انسٹرکشن یہ استعمال کرتا ہے ای ایس اور ڈی آئی یہ پوائنٹر جو ہے اس کو لوڈ کرنے کے لیے یہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجیے اس کے بعد ہم اسے ایگزیکیوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اب یہ ہم اسے ڈیبگر میں کھول رہے ہیں ٹھیک ہے نا ڈیبگر کے اندر ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے یہ جو فنکشن ہم نے کال کیا ہے یہ فنکشن ہم نے پرنٹ اسٹرنگ کے اندر سے کال کیا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی ذرا پہلے اسٹیپ کرتے ہوئے پرنٹ اسٹرنگ کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری کال ہے پرنٹ اسٹرنگ کی اس کے اندر ہم آ اس کے اندر یہ جو رجسٹر وغیرہ اب سیو ہو رہے ہیں ان کو میں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں یہ جو پرنٹ اسٹرنگ کی کا جو کی جو روٹین ہم نے لکھی تھی نا وہ میں آپ کو چونکہ بار بار بار بار نہیں دکھانا چاہ رہا لہٰذا ہم اس میں انٹر ہو گئے انیشلائزیشن اس کی جو انیشل رجسٹر وغیرہ مجھے پش کر رہے تھے وہ نے کر دیے اب یہاں پر میں جو ڈیٹا ہے وہ بھیج رہا ہوں ایس ٹی آر لینتھ کو اور وہ دیکھیے میں کس طریقے سے بھیج رہا ہوں کہ پہلے یہ جو پش ڈی ایس میں نے کیا ہے نا یہ پش ڈی ایس جو ہے یہ ڈیٹا سیگمنٹ رجسٹر جو ہے چونکہ میری اسٹرنگ اس کے اندر ہے لہذا پہلے پش کرتا ہوں سیگمنٹ رجسٹر وہ آرڈر یاد ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ایل ای ایس اور ایل ڈی ایس کے کیس میں اس لیے پہلے سیگمنٹ رجسٹر پش کروں گا اگر سیگمنٹ رجسٹر پش کروں گا تو اسٹیک چونکہ ڈیکریمنٹنگ ہے اس لیے ہائر ایڈریس پر سیگمنٹ چلا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ ہائر ایڈریس کے اوپر ابھی اس وقت زیرو پر ہے یعنی جو اسٹیک کا زیرو ہے وہ اسٹیک پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے ایف ایف ای سکس پر ٹھیک ہے نا اور وہاں پر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ ہے ڈی ایس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو دوسری آف سیٹ ویلو ہے یہ میں پش کرتا ہوں یہ میں نے پہلے لوڈ کیا اسٹرنگ کا اور اس کے بعد یہ میں نے پش کیا اسے اب آپ دیکھیں تو اسٹیک ویلو ہو گئی ہے ایف ایف ای فور ٹھیک ہے تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے سکس e پر سیگمنٹ ہے ایف ایف ای سکس ظاہر ہے بڑا والا ایڈریس ہے اور ایف ایف ای فور جو ہے اس پر آف سیٹ ہے اور یہ چھوٹا والا ایڈریس ہے اگر میں اب کال کر کے جاتا ہوں ایس ٹی آر لینتھ کے اندر ٹھیک ہے یہ میری کال ہے ایس ٹی آر لینتھ کو ٹھیک ہے ایس ٹی آر لینتھ وہ اسی طریقے سے میں نے بیس پوائنٹر بی پی کو پش کر دیا اور بی پی کو انیشلائز کر دیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویریبلس کے کیس میں اور چونکہ میں ایکسٹرا سیگمنٹ رجسٹر کو بھی یہاں موڈیفائی کر رہا ہوں لہٰذا اسے بھی میں نے پش کر دیا اب اس جگہ پر آپ دیکھیے گا کہ جو ایل ایس ڈی آئی ہے یہ میں بی پی پلس فور سے کر رہا ہوں جہاں پر کہ آف سیٹ پڑا ہوا اس کی ویلو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی زیرو ون زیرو تھری جو اس وقت اسٹیک میں پڑی ہوئی ہے یہ لوئر ایڈریس میں نے دیا ہے اور جب لوئر ایڈریس میں دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ای e ایس اور ڈی آئی دونوں کو وہ سیدھا سیدھا لوڈ کر لے گا دونوں چیزیں ویسے تو دونوں رجسٹر کے اندر ویلو اصل میں پڑی وہی تھی ٹھیک ہے نا اس میں کوئی یعنی یہی ویلیوز اس میں پہلے بھی موجود تھی لیکن اس وقت جو آپ ویلیوز دیکھ رہے ہیں وہ ویلیوز لوڈڈ ہیں یعنی اس وقت جو اس نے اسٹیک سے اٹھا کر کے جو اسٹیک پر ویلیوز پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کر کے ای ایس میں ڈالی ہے اور ڈی آئی میں ڈالی ہے اچھا اس انسٹرکشن میں اگر میں اسٹیک سے اٹھاؤں اسے تو اسٹیک پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وہ صرف اس کی کاپی اٹھائے گا تو اب یہ دیکھیں کہ ای e ایس اور ڈی آئی ایک ہی انسٹرکشن سے یہاں پر دونوں ہی لوڈ ہو گئے دونوں ہی انیشلائز ہو گئے آگے جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے scan S T R length کا وہ کوڈ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دکھایا لہٰذا اس کوڈ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا میں یہیں تک آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ای e ایس اور ڈی آئی جو ہے وہ کس طریقے سے اور کس طرح ایڈریس آپ پاس آن کر کے ان کو لوڈ کرتے ہیں میرا انٹرسٹ یہیں تک تھا تو یہاں پر ہم اس ڈیمو کو روک دیں گے اور پھر میں آپ کو دوسری باتیں بتاتا ہوں اب ہمارے پاس دو اسٹرنگ انسٹرکشن رہ گئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ دو میں نے جان بوجھ کر کے آخر میں رکھی تھی کیونکہ یہ ذرا کمپلیکیٹڈ انسٹرکشن ہیں تھوڑی سی پہلی انسٹرکشن جو ہے ہماری وہ ہے moves B move a block of memory byte wise یا moves W move a block of memory word wise ٹھیک ہے نا یہ انسٹرکشن جو مووز کی انسٹرکشن ہے یہ ریپیٹ کا پریفکس لیتی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ ساری اسٹرنگ انسٹرکشن لیتی ہیں کنڈیشنل ریپیٹ کا اس میں کوئی لاجک بنتا نہیں ہے ریپ نی یا ریپ زی وغیرہ یہ اس کے اوپر نہیں لگیں گی آ, اس پہ صرف ریپ ہی لگتی ہے اور وہی لاجیکل ہے اس کی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اپنے سورس بلاک سے ایک بائٹ یا ایک ورڈ اٹھاتی ہے اور اپنے ڈیسٹینیشن بلاک میں وہ لے جا کر کے رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس پہ ریپ پریفکس لگا ہو تو یہی کام جو ہم نے کہا ہے ایک بائٹ اٹھانے کا یہ وہ N times C X times کرتی ہے ایچ ٹائم جب یہ جاتی ہے تو سورس سے ایک اٹھایا اس نے ڈیسٹ پہ اسے رکھا سورس انڈیکس کو ایک انکریمنٹ کیا ڈیسٹ انڈیکس کو ایک انکریمنٹ کیا یا سورس انڈیکس کو ایک ڈیکریمنٹ کیا ڈیسٹ انڈیکس کو ایک ڈیکریمنٹ کیا ٹھیک ہے نا according to the value of the direction flag جو میں نے پیچھے بہت زیادہ اس پہ تقریر کی ہے لہذا میں اس کو مزید آگے وہ نہیں آ, وہ کروں گا آ, یہ کرنے کے بعد اب ریپیٹ کا پریفکس اگر اس کے اوپر لگا رہے تو یہ انسٹرکشن یہ آپریشن جو ہے ایک بائٹ اٹھانے کا رکھنے کا اور ایس آئی اور ڈی آئی کو انکریمنٹ کرنے کا یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا سی ایکس ٹائم تو اس طریقے سے ایک پورا بلاک میموری کا جو ہے وہ ایک جگہ سے اٹھا کر کے ہم دوسری جگہ پہ موو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی چونکہ ہم نے اسکرین کی جان پکڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ کوئی پرنٹ اسٹرنگ ہو رہی ہے کوئی بلاک موو ہو رہا ہے کوئی یہ ہو رہا ہے کوئی وہ ہو رہا ہے سب کچھ اسکرین کے اوپر ہم کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اسکرین جو ہے وہ اسکرول کرتی ہے اسکرین کے اندر اسکرولنگ ہوتی ہے جو اگر آپ آخری لائن پر ہوں اور آپ ایک انٹر ماریں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لائنیں ایک اوپر چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور نچلی والی لائن بلینک ہو کر کے ہم اس جگہ پہ جو کچھ بھی یہ ڈاس وغیرہ کو لکھنا ہو وہ اس جگہ پہ آ کر کے وہ لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اسکرولنگ جو جو آپ اتنی آسانی سے صرف ایک انٹر مار کے کر دیتے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ پروسیسر کو یا کمپیوٹر کو یہ اسکرولنگ کرنے کے لیے کتنی مغزماری کرنی پڑتی ہے کتنی محنت کرنی پڑتی اگر آپ دیکھیں تو یہ کر کیا رہا ہے یہ کر یہ رہا ہے کہ نیچے سے پورا ایک بلاک ویڈیو میموری کا پورا ایک بلاک ٹھیک ہے پورا بلاک اٹھا کے یوں اوپر لے جاتا ٹھیک ہے نا یہ بالکل ایک بہت نیچرل اپلیکیشن ہے آپ کی بلاک موومنٹ کی انسٹرکشن کی ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ یہ بلاک موومنٹ انسٹرکشن اسی جگہ کے اوپر اپنے فنکشن کو اپنی بیوٹی کو شو کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ لوپ بنا کر کے ورڈ بائی ورڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن ایک نیچرل ایپلیکیشن جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ارض کیا تھا کہ یہ چیز اگر آپ بلاک بنا کر کے کریں گے تو چونکہ وہ لوپ کی اٹریشن کے اندر ہوں گی انسٹرکشن ساری تو وہ سلو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ فل سپیڈ پر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو ریپ مووز کے ساتھ کریں گے تو جو پوری بس بینڈوٹ ہے نا بس بینڈوٹ یہ لفظ شاید ابھی آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگے یعنی سمجھیے کہ جو پروسیسر کی فل سپیڈ ہے وہ فل سپیڈ اس کے لیے استعمال کرے گا اور یہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے اگر اس طریقے سے اسکرین وغیرہ کو کلیئر کیا جائے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ میں اسکرول کرنا چاہتا ہوں اپنی اسکرین کو ایک لائن یا دو لائن یا تین لائن یہ N lines N lines scroll کرنا چاہتا ہوں اپورڈز ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ڈاؤن ورڈز بھی اسکرول کر کے لیکن پہلے ذرا دیکھیں اپورڈ اسکرول کرنے کی لاجک کیا بنتی اپ ورڈ اسکرول کرنے کے لیے فرض کرو کہ اگر میں نے کہا کہ دو لائنیں اسکرول اپ کرو ٹھیک ہے تو دو لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اب آپ کو کچھ چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوں گی یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سورس بلاک جو ہے ہمارا وہ کہاں ہے سورس بلاک ظاہر ہے دو لائن نیچے ہے یہ سورس بلاک ہے میرا ٹھیک ہے نا اس کا ایڈریس میں کیلکولیٹ کر لوں فارمولا وہی ہوگا کہ جی اسی سے ضرب دے دو جو نمبر آف لائنز دی گئی ہیں ان کو اسی سے ضرب دے دو تو یہ نمبر آف ورڈز بن جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اس سے پھر تھوڑا سا ہم ایڈریس کیلکولیٹ کر لیں اس کو دو سے ضرب دے دیں ٹھیک ہے نا اور اس کو اسکرین کے اسٹارٹ کے ایڈریس میں ایڈ کر دیں تو ہمارا سورس بلاک کا میموری ایڈریس آ جائے گا ٹھیک ہوگا اور ڈیسٹینیشن بلاک اس کیس میں کیا ہوگا ڈیسٹینیشن بلاک اوپر والا ہے یہ نیچے سے نیچے سے بلاک اٹھا کے اوپر لے کے آنا تو یہ تو نیچے والا ایڈریس جو ہے یہ سورس ایڈریس ہے میرا ٹھیک ہے نا اور یہ جو اوپر والا ایڈریس ہے یہ ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے اچھا اس کے اندر بیوٹی یہ ہے کہ یہ اوور لیپنگ ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہے اسی میں سے اسی بلاک میں سے یہ پورا سورس بلاک یہ ڈیسٹینیشن بلاک ہے ٹھیک ہے اور یہ سورس بلاک ہے اس کے بیچ میں آ رہا ہے سورس بلاک یہ اٹھا کے یوں اوپر لا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا ایڈریس کیلکولیٹ کر لوں کہ یہ کہاں پر ہے اس کا ایڈریس مجھے پتا ہے یہ کیا ہے یہ زیرو ہے ٹھیک ہے نا B eight hundred colon zero یہ والا ایڈریس تو فکس ہے یہ اٹھا کے یہ B eight hundred colon zero پر فٹ کر دوں یہاں پہ لا کے یہاں کاپی کر دوں اب یہ کاپی کرنے کے بعد نیچے جو جگہ بچ رہی ہے اس جگہ پہ میں اسپیس فل کر دوں تو یہ اسکرول اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اسکرول ڈاؤن مجھے کرنا ہے تو اب میرا سورس بلاک جو ہے یہ اوپر والا یہ زیرو سے سورس بلاک شروع ہو رہا ہے اور ڈیسٹینیشن بلاک یہاں درمیان میں کہیں ہے تو یہ بلاک پورا یہاں سے اٹھا کے یہ ایسے کاپی کر دوں یہاں پر ٹھیک ہے نا تو یہ سور اسکرول ڈاؤن ہو جائے گا یہ ہے سچویشن دونوں کی ٹھیک ہے نا وہ ذرا سا میں آپ کو سلائڈ کے اوپر بھی دکھاؤں گا کہ یہ سچویشن کیا ہے اسکرول اپ کرنے میں کیا ہے اسکرول ڈاؤن کرنے میں کیا ہے ٹھیک ہے نا سچویشن کو بس آپ ذرا سمجھیے پھر اس کے بعد ہم دکھائیں گے کہ اس کی لاجک ہم نے کیسے ڈیویلپ کی ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پروگرام بنا کر کے دکھائیں گے پہلے ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اسکرول اپ اور اسکرول ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں مطلب کیا ہمارے ذہن میں ویژن میموری کی جو ہے وہ کیا ہوگی یہ کنڈیشن ہے ہماری جب ہم اسکرولنگ اپ ورڈ کر رہے ہیں جب یعنی نیچے والا بلاک اٹھا کر کے اوپر کی طرف ہمیں لے کر کے جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ نیچے جو بلاک نظر آ رہا ہے یہ ہم اٹھائیں گے اور اس کو اٹھا کر کے اسکرین کے شروع سے لکھنا شروع کر دیں گے آخر تک یہ پورا بلاک جو ہے یہ پورا بلاک لکھیں گے اور ظاہر ہے چونکہ نیچے والا بلاک جو ہے وہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا یہ جب اٹھ کر کے اوپر جائے گا تو نیچے کچھ لائنیں جو ہیں وہ خالی رہ جائیں گی ان لائنوں میں ہم اسپیس بھر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہے کنڈیشن جو کہ اسکرول اپ کرنے کے لیے ہے دوسری کنڈیشن جو آتی ہے وہ اسکرول ڈاؤن کرنے کے لیے آتی ہے ٹھیک ہے جب ہم اسکرول ڈاؤن کرنے لگیں گے تو ہمیں جو اوپر والا بلاک ہے یہ جو سورس بلاک آپ کو اوپر والا بلاک نظر آ رہا ہے یہ والا بلاک اٹھا کر کے ہمیں نیچے کی طرف لے کر کے آنا ہے ٹھیک ہے یہ بلاک پورا اٹھائیں گے یہ ہم نیچے کی طرف موو کریں گے جب ہم نیچے کی طرف موو کریں گے تو اوپر کچھ لائنیں خالی رہ جائیں گی جو اوپر لائنیں خالی رہیں گی ان لائنوں پہ ہم اسپیس بھر دیں گے ان دونوں صورتوں میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لائنیں اسکرول اپ کرنے کے کیس میں اوپر کی طرف نکل گئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ ضائع ہو چکی اور جو لائنیں اسکرول ڈاؤن کرنے کے کیس میں نیچے کی طرف نکل گئی ہیں وہ ضائع ہو چکی یہ ضائع ہو گئی ہیں یہ واپس یعنی ہمارے پاس ویڈیو میموری کے اوپر نہیں رہیں گی کیونکہ ہمارے پاس جگہ اتنی ہی ہے اسی کے اندر ہمیں جو گیم پلے کرنا ہے وہ اسی کے اندر گیم پلے کرنا ہے لہٰذا جو اسکرول اپ اور ڈاؤن ہم کرتے ہیں ان میں جو لائنیں اوپر سے یا نیچے سے اسکرین سے سمجھیے کہ باہر نکل جاتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ہماری اگر ہم انہیں اپنے پاس محفوظ نہ رکھیں تو سمجھیے کہ وہ ویسٹ ہو گئی ہیں یہ کنڈیشن اور یہ لاجک اس کی بنتی ہے ٹھیک ہے اب اگر لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسکرول اپ کے کیس میں کیا ہوگا اسکرول اپ کے کیس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارا سورس بلاک ہے سورس بلاک کا ایڈریس ہم کیلکولیٹ کرنے کے بعد جتنی لائنیں ہمیں اسکرول کرنی ہیں اس کا ایڈریس گیپ کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کی اسٹارٹنگ ایڈریس پر سورس بلاک کا ایڈریس پوائنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور ڈیسٹینیشن بلاک کا ایڈریس جو ہے وہ اسکرین کا شروع ہوگا یعنی B eight hundred colon zero جو ہے وہ ڈیسٹینیشن بلاک کا ایڈریس ہوگا اور سورس بلاک کا ایڈریس جو ہوگا وہ فارمولے کے لحاظ سے ہوگا جو جتنی نمبر آف لائنز اگر لائنز میں نے دی ہیں اسکرول کرنے کے لیے تو n multiplied by eighty multiplied by two یہ ایڈریس بنے گا multiplied by eighty eighty character پر لائن ہے اور ملٹی پلائڈ بائی ٹو اس لیے کہ ہر کیریکٹر جو ہے وہ ایک ورڈ میں ہے تو اگر ایڈریس کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو چونکہ ہم بائٹ ایڈریس دیں گے اس کو موومنٹ کے لیے بائٹ ایڈریس یعنی ایڈریس تو ہمیں بائٹ فارم میں ہی دینا پڑے گا اس کا یونٹ ہی بائٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن موو ہم ورڈ فارم میں کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ انٹیگرل نمبر آف ورڈ جو ہیں انٹیگرل نمبر آف کیریکٹر چونکہ ہمیں موو کرنا ہے کوئی پارشل یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فریکشنل نمبر آف کیریکٹر ہم نہیں موو کر رہے تو اس لیے ہم ورڈ موو اگر کریں تو وہ زیادہ لاجیکل اس کے اندر بنتا ہے کیونکہ ہر کریکٹر ایک ورڈ کے اندر ہے تو یہی لاجک جو ہے یہ اب میں آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کا پروگرام جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایگزیکیوشن جب ہم اسکرول اپ کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے پہلے پروگرام دیکھیں گے اس کی لاجک کو تھوڑا سا سمجھیں گے اس کے بعد پھر اس کی ایگزیکیوشن بھی دیکھیں گے یہ ہماری جو روٹین ہم نے لکھی ہے اسکرول اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اس پہ کامنٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسکرول این جو ہے ایک پیرامیٹر ہے جو کہ ہم اسے اسٹیک پر پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اسٹیک کے اوپر ہم اسے بھیجتے ہیں کہ جی ایک لائن دو لائن تین لائن چار لائن جتنی لائن مجھے اسکرول اپ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ہم اسے بھیج دیتے ہیں پہلے شروع میں وہ پوشز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جب جو کے ہم استعمال کرتے ہیں ہم انہیں اسٹینڈرڈ کے طور پہ پش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہماری ایڈریس کیلکولیشن شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایڈریس کیلکولیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہمیں بنیادی طور پہ جو سورس بلاک ہے اس کا ایڈریس کیلکولیٹ کرنا ہے اور وہ سورس بلاک ہمارا بنتا ہے این لائنز نیچے این لائنز نیچے تو جو اور ہر لائن جو ہے وہ اسی کیریکٹر کی ہے تو نمبر آف کیریکٹر جو ہمیں چھوڑنے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان کو کیلکولیٹ کر لیں اگر تو اس سے ہم ایڈریس کیلکولیٹ کر لیں گے تو ایکس میں اسی ڈال کر کے اس کو میں این سے ضرب دے دیتا ہوں این جو ہے وہ بی پی پلس فور پہ پڑھائی ہوا ہے ایکس میں اسی ڈال کر کے جب میں اس کو این کے ساتھ ضرب دیتا ہوں تو اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈریس اس بلاک کا یہ ورڈ ایڈریس ہے بائٹ ایڈریس نہیں بنا بھی ورڈ ایڈریس ہے اس کو ایس آئی کے اندر موو کر کے اور چونکہ آگے مجھے اس نمبر کی ضرورت ہے لہذا بجائے اس کے کہ میں اس کو کسی اور رجسٹر میں ڈالوں میں اسے اسٹیک پہ ڈال دیتا ہوں پش کر دیتا ہوں ایس آئی کو اب ایس آئی کی ایک کاپی اسٹیک کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کو بائٹ ایڈریس کے اندر کنورٹ کرتا ہوں S H L S I comma one کر کے یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس طریقے سے کیلکولیٹ کریں تو دو سے ضرب دینے کے لیے اس کو ہم سمپلی ایک شفٹ لیفٹ دے دیں تو دو سے ضرب کھا دیں ٹھیک ہے نا اب ایس آئی کے اندر اس کو دو سے ضرب دینے کے بعد ایس آئی کے اندر یعنی جو سورس بلاک ہے ہمارا سورس بلاک کا ایڈریس آ گیا ایس آئی میں اب دوسری چیز جو ہمیں کیلکولیٹ کرنی ہے جو دوسری چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہمیں کتنے نمبر آف کیریکٹر موو کرنے ٹھیک ہے نا اب جو نمبر آف کیریکٹر کے اوپر ہوتے ہیں وہ دو ہزار کیریکٹر ہوتے ہیں پچیس ضرب اسی اگر آپ ضرب دے لیں تو دو ہزار ہی بنیں گے اب دو ہزار کیریکٹر میں سے اگر ہم اتنے کیریکٹر نکال دیں ٹھیک ہے جتنے کے اوپر ان لائنز میں آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گے نمبر آف کیریکٹر جو کہ ہمیں موو کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو ویژلائز کرنا پڑے گا تھوڑا ذہن میں غور سے سوچنا پڑے گا کیونکہ ہمیں بلاک بلاک بلاک ایڈریس یعنی کا کا سائز سائز درکار ہے اس جس کو کہ ہم موو کرنا چاہتے ہیں اور وہ بلاک کا سائز جو ہے وہ دو ہزار کیریکٹر مائنس وہ کیریکٹر جو کہ اوپر والی این لائنس کے اندر رہ گئے ہیں یہ ہمارا بلاک کا سائز بنتا ہے لہذا سی ایکس کے اندر یہ دو ہزار ڈال کر کے اور اس کے اندر جو یہ ایکس میں ویلو ابھی جو پہلے پڑی ہوئی ہے ابھی موجود ہے یہ جو ورڈ والی ویلو ہم ایکس کے اندر سے سی ایکس میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو یہ number of number of character آ جائے گا جو کہ ہمیں موو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم سمپلی جو ہے یہ یعنی ایکس ایس اور ڈی ایس دونوں کو انیشلائز کر دیتے ہیں اور چونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن بلاک جو ہے وہ زیرو پر ہے ڈیسٹینیشن بلاک زیرو ہے ہمارا یعنی اسکرین کا بالکل شروع تو لہذا ڈی آئی کو ہم سیدھا زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکس اور D I D D I I کے ذریعے ہم کو زیرو کر دیتے ہیں اور چونکہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے موو کرتے ہوئے آگے کی طرف جانا ہے اس لیے ہم کلیئر ڈائریکشن بھی کر دیں ٹھیک ہے یہ انیشلائزیشن کا پورشن ہے ذرا لمبا آپ کو لگے گا لیکن یہ ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کے بعد سی ایکس بھی اب ہمارا لوڈڈ ہے ڈی آئی بی لوڈیڈ ہے E S B D S B اور ایس آئی بی یہ چار جو ہمارے رجسٹر پوائنٹر رجسٹر ہیں وہ لوڈیڈ ہیں اور ایک ہمارا کاؤنٹر رجسٹر لوڈیڈ ہے ایک انسٹرکشن بس ہم ایگزیکٹ کریں گے ریپ ڈبلو یہ پورا کا پورا بلاک جو ہے یہ موو ہو کر کے اوپر چلا جائے گا اب اس بلاک کے موو ہونے کے نتیجے میں جو جگہ خالی ہوئی ہے نیچے وہ اصل میں خالی تو نہیں ہوئی اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے جو پہلے اس پہ لکھا ہوا تھا اس کو اب ہمیں کلیئر کرنا ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے وہی پارٹ پورشن ہم استعمال کرتے ہیں zero seven seven twenty hex جو ہے یعنی uh, یہ اس کو وائٹ اسپیس ہم کہتے ہیں وائٹ اسپیس ٹھیک ہے نا وائٹ اسپیس ویسے تو uh, عجیب سی بات نظر آتی ہے بہرحال نام ہے اس کا اسٹینڈرڈ یہاں پر اس وقت ڈیسٹینیشن بلاک پوائنٹ کر رہا ہے وہ اینڈ ہے آپ کا بس آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہیں سے اتنے یعنی این لائنز جو کہ اوپر سے میں نے کیلکولیٹ کی تھی اتنے نمبر آف کیریکٹر اگر میں کلیئر کر دوں ٹھیک ہے نا تو بس وہی ہے تو یہ یہاں پہ اب بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ ریکیلکولیٹ کرتا آپ کو یاد ہوگا اوپر میں نے ایک پش ایس آئی کیا تھا وہ اب اسٹیک پہ پڑا ہوا تھا اس کو میں نے پاپ کر لیا سی ایکس میں وہی ویلیو مجھے یہاں پر درکار تھی اسی وجہ سے میں نے اسے وہاں پش کیا تھا ٹھیک ہے نا یہ میں نے پاپ کر لیا سی ایکس میں اب کاؤنٹ آ گیا E S colon D I اپنی صحیح جگہ پر اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایک انسٹرکشن رپ اسٹوس ڈبلو ٹھیک ہے نا اور وہ لائنیں کلیئر ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ لاجک ہے اس کی اس پہ ذرا غور کیجئے آپ جب تک غور کریں ہم اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس وقت جو این پیرامیٹر ہم نے اس کو دیا ہوا ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے پانچ پانچ لائنیں اس کو اسکرول کرنی ہے اور یہ اسکرول کا فنکشن تھوڑا دکھانے کے لیے ہم نے اسکرین کے اوپر ڈائر یعنی ڈائریکٹری لی ہوئی ہے تاکہ آپ کو ذرا اسکرین بھری بھری نظر آئے خالی اسکرین بلینک اسکرین اگر میں اسکرول اپ کر دوں یا اسکرول ڈاؤن کر دوں آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ کیا ہوا اس لیے میں نے ذرا اسکرین کے اوپر کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اسکرولنگ کا فنکشن نظر آئے اب اس کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے ایک دو سیکنڈ آپ اسے دیکھ لیجئے اب ہم ای ایکس تھرٹی ٹو جو ہمارا اسکرول اپ کرنے کا فنکشن ہے اسکرول اپ کرنے کا پروگرام جو ہم نے لکھا ہے اب ہم اسے چلاتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا اب دیکھیے آپ کہ یہ بالکل اتنی لائنیں جو ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو جس لائن پہ میں نے یہ کمانڈ دی تھی ٹھیک ہے نا وہ لائن میری کرنٹ لائن سے اس وقت پانچ لائنیں اوپر کی طرف چلی گئی ہے ایک لائن جو آخر میں نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ لائن ہے جو اسکرول کرنے کے بعد ٹھیک ہے ڈاس نے لکھی ہے اور نیچے والی تمام لائنیں جو ہیں ان کے ان کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی جو یعنی کوئی ربش چیز نظر نہیں آئے گی کوئی ایسے جس کو ہم گاربیج کہتے ہیں وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کو ہم نے اسپیسیفکلی کلیئر کیا اگر ہم اسے ویسے ہی چھوڑ دینا تو پتہ نہیں کیا عجیب عجیب قسم کے کیریکٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر نظر آئیں گے تو یہ آپریشن جو ہے یہ اسکرول اپ کا آپریشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بلاک موومنٹ کی انسٹرکشن مووز ڈبلو جو ہے اس کو استعمال کیا اب جو ہم اگلی آپ کو مثال دکھا رہے ہیں وہ اسکرول ڈاؤن کی مثال ہے ٹھیک ہے نا اسکرول ڈاؤن کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کی لاجک میں استعمال کروں گا ٹھیک ہے نا اس کو آپ دیکھ لیجئے پہلے ہم ذرا یہ لاجک دیکھنے کے بعد بالکل وہی کیلکولیشن بھی بالکل وہی ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے کیلکولیشن ہو رہی ہے اسکرول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اسکرول ڈاؤن کا کوڈ ہے ویسے ہی میں نے ملٹیپلائی کر کے ایٹی کے کے ساتھ جو ہے ہے ہے وہ اس کا کا ایڈریس ایڈریس کیلکولیشن کیا سورس بلاک بلاک اور ڈیسک ٹھیک نا کیلکولیٹ کرنے بعد اب یہاں پر سورس بلاک اور ڈیسک بلاک جو ہے وہ الٹ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب پہلے سورس بلاک جو تھا وہ نیچے تھا اور ڈیسٹینیشن بلاک جو تھا وہ اوپر تھا اب سورس بلاک اوپر چلا گیا کیونکہ اسکرین کے شروع سے اٹھا کے بلاک کو نیچے کی طرف مجھے لے کے آنا ہے اور ڈیسٹینیشن بلاک جو ہے وہ میرا آگے چلا گیا تو اب فرق فی الحال جو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو چیز میں ڈی آئی میں ڈال رہا تھا اسے اب میں ایس آئی میں ڈالوں گا اور جو چیز کے پہلے میں ایس آئی میں ڈال رہا تھا اسے میں ڈی آئی میں ڈالوں گا باقی لوجک فی الحال وہی ہے ٹھیک ہے نا یہی چیز جو ہے اب میں آپ کو سیدھا سیدھا ایگزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے صورتحال کچھ اسی طرح ہے اسکرین کے اوپر میں نے ذرا ایک ڈائریکٹری سے لی ہوئی ہے ٹھیک ہے تاکہ اسکرین ذرا بھری بھری نظر آئے اب ہم جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کمانڈ دی ذرا اسے دیکھیں یہ اسکرول ڈاؤن ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسکرول ڈاؤن کا فنکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا اس کے بجائے اگر آپ ذرا سا اسکرین کو غور سے دیکھیں تو اس نے بلاکس جو ہیں وہ آگے کاپی کر دیے ہیں سارے کے سارے اٹھا کر کے ٹھیک ہے نا یہ وہی بلاک ریپیٹڈ آپ کو نظر آئیں گے ریپیٹڈ بلاکس اس نے کاپی کر دی یہ ذرا کمپلیکس سی چیز ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوا کیا ہے لاجک ساری وہی تھی سب کچھ چیز وہی تھی ٹھیک ہے نا مطلب جس چیز سے اسکرول اپ ہوا اسی چیز سے اسکرول ڈاؤن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو پرٹیکولر فینومنا آپ کو نے دیکھا ہے کہ یہ بلاکس کو کاپی کرتا چلا جا رہا ہے آگے یہ کیا چیز ہوئی ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے اب یہاں پر ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کیا چیز ہم نے اس میں غلط کی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جب میں آپ کو موو کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائریکشن فلیگ کا استعمال ٹھیک ہے نا ایگزیکٹلی exactly یہی سچویشن ہے جہاں پر ڈائریکشن فلیک کا صحیح یوز آتا ہے ٹھیک ہے نا اب اب دیکھیے کہ ہمارا سورس بلاک جو تھا یعنی اسکرول ہمیں نیچے کی طرف کرنا تھا نیچے کی طرف کرنے کے لیے یہ جو اوپر والا بلاک ہے یہ ہمارا سورس بلاک تھا اسے اٹھا کے ہمیں نیچے کی طرف لے کے آنا تھا دونوں بلاکس اس طریقے سے اوور لیپنگ ٹھیک ہے اب یہ پارٹ ایک بلاک کا اور یہ پارٹ یہ ہے دوسرے بلاک کا اسے اٹھا کے مجھے یہاں لانا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر میں اس کا اوپر والا حصہ اٹھا کر کے اس جگہ پہ کاپی کروں ٹھیک ہے تو چونکہ دونوں ایک ہی فزیکل میموری لوکیشن پر ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کرے گا کیا کہ یہ سورس بلاک کو ہی ڈیمیج کر دے گا اب یہ سورس بلاک یہ والی لائن یہاں کاپی ہوئی ٹھیک ہے سورس بلاک ہی ڈیمیج ہو گیا اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہاں تک جب میں نے کاپی کیا جہاں پہ اوور لیپنگ نہیں ہوئی ہے وہاں تک تو یہ بالکل اسی طرح سے کاپی ہوتی گئی اس کے اندر لیکن جب میں یہاں پہنچ گیا اور اس کو یہاں نیچے کاپی کروں گا تو بنیادی طور پہ یہی والا بلاک ریپیٹ ہو رہا نا یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہی بلاک نیچے ریپیٹ ہو جائے گا اور وہی بلاک اس سے نیچے ریپیٹ ہو جائے گا یہ کرتے چلے جاؤ وہی ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی تھی وہ پانچ لائنیں اوپر سے تو پانچ لائنیں نیچے کاپی ہو گئی پھر یہ نیچے والی لائنیں پھر نیچے کاپی ہو گئی پھر یہ نیچے والی لائنیں پھر نیچے کاپی ہو گئی ٹھیک ہے تو ابھی اگر یہ سچویشن ہو کہ سورس بلاک ہمارا اوپر ہے دونوں بلاک اوور لیپنگ ہے سورس بلاک اوپر ہے اور ڈیسٹینیشن بلاک اس کے نیچے اس طریقے سے ٹھیک ہے نا تو ہمیں کاپی کا پروسیس کیسے کرنا چاہیے کاپی کا پروسیس اگر ہم نارمل طریقے سے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو تو ہمارے سورس بلاک کو ہی ڈیمیج کر دے گا اس کیس کے اندر جو اصل کیلکولیشن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اس کیس کے اندر ہمیں جو کاپی کا پروسیس ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو اس صورت میں ہم سورس بلاک کو ڈیمیج نہیں کریں گے اس صورت میں ڈیسٹینیشن بلاک پہ جو کچھ بھی کاپی ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ حصہ اوپر کی طرف ہے نا یوں تو یہاں سے ہم کاپی کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے کاپی کریں گے اوپر کی طرف ٹھیک ہے نا یہ اسکرول ہمارا ہے یعنی سوری اسکرول ڈاؤن چونکہ ہمیں کرنا ہے تو یہاں سے ہمیں کاپی کرنا ہے یوں تو یہ اس والی جگہ سے یعنی یہ جو درمیان میں کہیں آ رہی ہے یہ بلاک چھوٹا بنے گا اور یہ بلاک جو ہے وہ اس کا وہ ذرا بڑا ہوگا کیونکہ یہ کم بلاک این لائنز کم یہ ان لائنز ہماری نیچے کی طرف جو ہے یہ ضائع ہونی ہے لہٰذا یہ اٹھا کر کے مجھے یو لے کر کے آنا ہے ٹھیک ہے نا یہ اسکرول ڈاؤن ہے اچھا جب میں یہاں سے یعنی اس کے سورس بلاک کے اینڈ سے کاپی کرنا شروع کروں ڈیسٹینیشن بلاک کے اوپر یہ سورس بلاک کا اینڈ ہے یہ ڈیسٹینیشن بلاک کا اینڈ ہے ٹھیک ہے تو اینڈ سے اینڈ اگر میں کاپی کروں تو یہ جب میں کاپی کروں گا یہ والی لائن پوری کاپی کر لی پھر اس سے اوپر والی لائن کاپی کر لی پھر اس سے اوپر والی لائن کاپی کر لی اور سچویشن یہ ہے کہ یہ والی لائن میں پہلے کاپی کر چکا ہوں ٹھیک ہے نا لہٰذا اگر وہ ڈیمیج ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لائن کاپی ہو چکی موو ہو چکی اپنی جگہ سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے نا یعنی اس وقت اب اس کے اوپر اگر میں اوور رائٹ کر جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس سے جو ہے فرق نہیں پڑے گا اب یہاں پر جو کیلکولیشن کے اندر چینج آئے گی وہ یہ کہ پہلے ہم بلاکس کا اسٹارٹ کیلکولیٹ کر رہے تھے اور وہاں سے موومنٹ کر رہے تھے نیچے کی طرف اب ہم بلاکس کے اینڈز کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اور وہاں سے موو کریں گے اوپر کی طرف ٹھیک ہے نا یعنی، اوپر نیچے سے ذرا میں بولنے میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ اوپر اور نیچے کو مکس کر دیتا ہوں لیکن اگر ایڈریس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو زائد ایڈریس سے بڑے ایڈریس سے چھوٹے ایڈریس کی طرف جائیں گے پہلے کیس میں چھوٹے ایڈریس سے بڑے ایڈریس کی طرف جا رہے تھے ٹھیک ہے نا اس کیس میں بڑے ایڈریس سے چھوٹے ایڈریس کی طرف جائیں گے یہ سچویشن جو ہے تھوڑی سی میں آپ کو اینیمیشن میں بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ یہ کیا کس طریقے سے یہ کاپی کا پروسیس ہوگا اور کیا کیلکولیشن ہمیں کرنی پڑیں گی پھر اس کے بعد جو صحیح پروگرام ہے اس کا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کا آپریشن بھی ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے یہ سچویشن ہے ہماری اسکرین کی ٹھیک ہے نا اب آپ یہ دیکھو کہ ہمارا سورس بلاک جو ہے وہ اوپر ہے اور ڈیسٹینیشن بلاک ہمارا نیچے ٹھیک ہے یہ پہلی بائٹ یہ اگر اگر مثال کے طور پہ ہم دیں یہ جو پہلا بلاک ہے اگر ہم یہ پہلا بلاک ہی اٹھا کر کے موو کریں آگے تو چونکہ دونوں بلاکس جو ہیں وہ اوور لیپنگ ایک ہی فزیکل میموری لوکیشن کے اوپر آ رہے ہیں یعنی پورشنز ان کے جو ہیں وہ کامن ہیں بیچ میں تو جیسے ہی ہم پہلی بائٹ اٹھا کر کے سورس بلاک سے ڈیسٹینیشن بلاک کی طرف موو کریں گے ٹھیک ہے نا تو ہمارا جو سورس بلاک ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی اس طریقے سے اگر یہ اوپر سے نیچے کی طرف موومنٹ اگر ہم نے کی تو سورس بلاک جو ہے وہ ہمارا ڈیمیج ہے اور یہ نیچے جو سورس کا بلاک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کو الٹی طرف سے موو کرنا شروع کر دیں کہ یہ سورس کے بلاک سے یہ آخری بائٹ اٹھا کر کے ڈیسٹینیشن بلاک کی آخری بائٹ میں رکھیں ٹھیک ہے تو یہ کاپی ہو گئی پہلے ڈیسٹینیشن کے اندر اس کے بعد دوسری بائٹ اسی طریقے سے لائن بائی لائن کرتے چلے جائیں ہم اس کو ٹھیک ہے نا جب ہم اس بائٹ تک یعنی جو اوور لیپنگ پورشن ہے دونوں بلاکس کا جب ہم اس اس بلاک پوزیشن پر پہنچیں گے تو آبویسلی ہم اوور رائٹ کریں گے سورس بلاک کو لیکن اوور اس اوور رائٹ کے نتیجے میں ڈیمیج نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ڈیٹا یہاں پر پڑا ہوا ہے وہ پہلے ہی موو ہو چکا ہے پہلے ہی موو کے اندر جو ہے وہ کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب کیلکولیشن کے اندر فرق جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ایک تو ہمیں ڈائریکشن فلیک کو اب سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اسے بتا سکیں کہ ڈیکریمنٹنگ آٹو ڈیکریمنٹنگ موڈ کے اندر اسے چلنا ہے اور دوسرے یہ کہ ایس آئی اور ڈی آئی یہ جو دونوں ہمارے پوائنٹرز ہیں ان کو بجائے بلاک کے اسٹارٹ میں پوائنٹ کرانے کے ہمیں بلاک کے اینڈ پر پوائنٹ کرانا پڑے گا تاکہ یہ الٹی طرف جا سکے اب میں آپ کو اس کا پروگرام دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو چلا کر کے دیکھیں گے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اب یہ ہمارا جو ہے یہ صحیح والا اسکرول ڈاؤن ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں اوپر جو پورشن وہ تو آپ جانتے ہی ہیں نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لاجک ہم نے کیا بنائی ہے اس کی پہلے تو ہم نے کاؤنٹ نکالا بلاک سائز نکالا جو کہ ہمیں موو کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو بائٹ کاؤنٹ کے اندر ہم لے گئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اینڈ ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کے پاس ہوگا آپ کی جو ریپوزیٹریز ہوں گی ان کے اندر یہ پروگرام موجود ہوگا اب اگر اس کی کیلکولیشن کو دیکھیں تو ہم end of the line end of the block سے 3998 یہ اگر زیرو سے کاؤنٹ کریں تو آخری کیریکٹر آتا ہے 3998 پر اس ایڈریس پر آتا ہے ٹھیک ہے نا ورڈ کیریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بائٹ کیریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے 3998 پر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پچھلی سائڈ پہ ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اینڈ آف دی بلاک ہے ٹھیک ہے یعنی اسکرین کا یہ اینڈ ہے اسکرین کا آخر ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم پچھلی طرف پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہ ہماری کیلکولیشن ہے یہ ہماری لاجک ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ غور کر لیجئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا کہ ہاں جی یہ ٹھیک فنکشن کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اندر اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے ڈیسٹینیشن جو ہے ڈیسٹینیشن کو بلاک کے اینڈ پر اسکرین کے اینڈ پر رکھا ہے ٹھیک ہے نا ڈی آئی کو تھری نائن نائن ایٹ پر ہی رکھا ہے اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ ہم نے جو اپنا ڈائریکشن فلیگ ہے اس کو اب کلیئر نہیں کیا بلکہ یہ سیٹ کر دیا ہے ایس ٹی ڈی ہم نے کر دیا ہے ٹھیک ہے نا سیٹ ڈائریکشن فلیگ کر دیا ہے اب ڈی آئی جو ہے وہ اسکرین کے اینڈ پر پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایس آئی جو ہے وہ ہمارے سورس بلاک کے اینڈ پر پوائنٹ کر رہا ہے اور وہاں سے اب اٹھا کر کے یعنی سورس بلاک جو کہ اسکرین سے پانچ لائنیں این لائنز اوپر کی طرف اس کا آخر ہوگا نا تو وہاں سے اٹھا کر کے ہم اسکرین کے اینڈ پر رکھنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جب ہم کریں گے تو اب اس کو ہم چلا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے چلنے سے جو افیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا اب یہ اسکرین کی پوزیشن ہے اس وقت اسکرین اوپر سے لے کر کے اور نیچے تک تقریباً بھری ہوئی ہے اب اگر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر سے بلینک لائن جو ہیں یعنی اوپر سے یہ دیکھیے یہ جو ڈیٹا آیا ہے یعنی جو اسکرین ہماری تھی وہ اوپر سے نیچے کی طرف شفٹ ہوئی اور اوپر بلینک لائن ایڈ ہو گئی یہی آپریشن جو ہے یہ اسکرول ڈاؤن کا صحیح آپریشن ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے اس کی لاجک بھی دیکھ لی اور موو کی انسٹرکشن کا پراپر استعمال جو ہے وہ بھی اب آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس موو کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اب ایک آخری انسٹرکشن جو ہے اسٹرنگ انسٹرکشن کے تھیلے میں سے وہ اب رہ گئی ہے اسے ہم کہتے ہیں کمپیئر اسٹرنگ ٹھیک ہے نا یہ دو بلاکس کو کمپیئر کرتی ہے اس بالکل جس طرح سمپل کمپیئر ہے نا آپریشن بالکل ویسے ہی ہے بس کیپیبلٹیز کے اندر یہ ہے کہ وہ کمپیئر صرف ایک بائٹ کرتی ہے یہ چونکہ رپ کی انسٹرکشن رپ این ای اور رپ ای e دونوں یہ لے سکتی ہے یہ پریفکس اپنے اوپر لہذا اس کے اندر کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ character by character character by character blocks کو آپس میں کمپیئر کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا اس کا آپریشن اور اس کی ڈیفینیشن تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب میں اس کا یوز آپ کو سیدھا سیدھا بتاتا ہوں کہ اگر دو اسٹرنگز ہوں آپ کے پاس سی میں آپ کے پاس دو اسٹرنگز اگر ہوں ان کو آپ کمپیئر کرنا چاہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے وہ کمپیئر سی ایم پی کی کمانڈ استعمال کرتے ہیں سی ایم پی کا فنکشن استعمال کرتے ہیں وہی فنکشن ہم نے یہاں پر لکھا ہے اسمبلی لینگویج میں ٹھیک ہے نا اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ تین اسٹرنگز لکھ دی ہیں تین اسٹرنگز میں سے دو برابر ہیں آپس میں ایک نہیں ملتی ٹھیک ہے نا تو اور ہم نے فنکشن لکھا ہے وہ جو ویلیو ریٹرن کرتا ہے وہ فنکشن جو ہے وہ زیرو ریٹرن کرے گا اگر اسٹرنگز نہ ملیں نہ میچ ہوں اور ون ریٹرن کرے گا اگر اسٹرنگز میچ ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس فنکشن کے اندر ہم نے ایل ای ایس اور ایل ڈی ایس کا استعمال بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہے اس کو استعمال کر کے بھی دکھایا ہے تو ہم ذرا یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ ڈسکشن میں رہیں ہم ذرا پریکٹیکلی چیز کو دیکھ لیتے ہیں سلائڈ کے اوپر اور اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جا کر کے آپ کو ذرا صحیح طریقے سے وہ چیز سمجھ میں آئے گی یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس تھوڑی سی لاجک میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل موٹی موٹی سب سے پہلے تو میں اسٹرنگ جو جن کو مجھے کمپیئر کرنا ہے نا پہلی چیز جو ہے لاجیکل بنتی ہے وہ یہ کہ ذرا دونوں اسٹرنگس کی لینتھ تو کمپیئر کر لیں اگر دونوں اسٹرنگس کی لینتھ ہی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی وہ اسٹرنگس برابر نہیں ہیں یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لینتھ ہمیں ویسے بھی چاہیے کیونکہ کمپیئر اسٹرنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ کتنی دور تک مجھے اسٹرنگس کو کمپیئر کرنا ہے اس کو زیادہ یہاں پر ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو اس کا ایک ریفرنس دیا ہوا ہے اس کی ڈیفینیشن وغیرہ میں نے آپ کو سمجھائی ہوئی ہے یہاں پہ اب آپ ورکنگ دیکھیں گے اس کی ٹھیک ہے لہٰذا پہلے میں اس کی لینتھ نکالتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اوپر جو آپ دیکھ رہے ہو وہاں پہ آپ کو ایل ڈی ایس اور ایل ایس دونوں ملیں گے اب کیا میں نے یہ ہے کہ جو کالنگ پروگرام ہے نا اس اس کا نے سورس اسٹرنگ کا سیگمنٹ اور آف سیٹ اور ڈیسٹینیشن اسٹرنگ کا سیگمنٹ اور آف سیٹ اسی آرڈر کے اندر پش کیا ہے اسٹیک پر چونکہ یہ آرڈر بالکل صحیح میں نے پش کیا ہے لہذا بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ چار مووز کر کے ایس آئی اور ڈی آئی اور ای ایس اور ڈی ایس کو لوڈ کرتا میں نے دو انسٹرکشن سمپل استعمال کی ہیں L D S S I اور L E S D I اور میرے پراپر پوائنٹرز جو ہیں وہ لوڈ ہو جائیں گے انہی دو انسٹرکشن کے ذریعے اس کے بعد میں ایس ٹی آر لینتھ کا فنکشن استعمال کرتا ہوں جس کو کہ مجھے اس کو بھی مجھے آف سیٹ اور سیگمنٹ پاس کرنا ہے اور اس کے اندر بھی چونکہ میں نے ایل ایس e اور L L D S S وغیرہ e کا استعمال کیا ہوا ہے لہذا یہاں پہ وہی پش جو میں نے ابھی ڈی ایس اور ایس آئی میں اٹھایا ہے اس کو پہلے ڈی ایس اور ایس آئی کو پش کر دیتا ہوں اور ایک لینتھ نکال لیتا ہوں یہ لینتھ میں سی ایکس رجسٹر میں سیو کر دیتا ہوں سی ایکس میں میں اس لیے سیو کرتا ہوں کیونکہ یہی میرا کاؤنٹ ہوگا اگر دونوں لینگس برابر ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ای e ایس اور ڈی آئی یہ جو دوسری میری اسٹرنگ ہے اس کی بھی میں لینتھ نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کمپیئر کرتا ہوں دونوں کو سی ایکس کو ایکس کے ساتھ یہ ذرا ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کم انسٹرکشن لیکن ہے ذرا ٹرکی سا پروگرام اس کے بعد اگر یہ دونوں نہ ملے اس کمپیئر کے نتیجے میں تو بس ایگزٹ فالس کریں ٹھیک ہے نا ایکس میں زیرو موو کر کے ہم نے کہہ دیا اس کو کہ ایگزٹ فالس کر دو یہ ایکس زیرو چلا گیا اس کا مطلب ہے نہیں ملتی اچھا اگر یہ مل رہی ہیں اب اب اگر یہ لینتھ برابر ہے تو اب مجھے اصل میں ان دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کمپیئر کرنے سے پہلے میں ایکس میں ون لوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ایکس میں ون لوڈ کر کے انیشلی سمجھ لو کہ یہ ٹرو ہے ٹھیک ہے نا اب اس جگہ پہ جب میں ریپیٹ وائل اکول کرتا ہوں ریپ ای e کا prefix C M P S B پر لگاؤں گا تو کمپیرزن چلتی رہے گی اور اس کے ٹوٹنے کے جو ہے نا اب وہ دو دو کنڈیشن جو ہیں ہماری وہ یا تو سی ایکس زیرو ہو جائے یا کہیں پر ان اکویلٹی آ جائے اگر تو سی ایکس زیرو ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری لینتھ کے اوپر کمپیرزن میرا چل گیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اسٹرنگ جو ہیں وہ برابر ہے اور اگر سی ایکس میرا زیرو نہیں ہے جو کہ میں جے سی ایکس زی جو بالکل بعد میں جو انسٹرکشن ہے اس سے میں چیک کر رہا ہوں اگر جے سی ایکس زی یہ جمپ لگ جائے میری تو اس کا مطلب ہے کہ سی ایکس زیرو ہے اور مجھے یہ دونوں اسٹرنگس ملتی ہیں آپس میں اور اگر یہ جمپ نہیں لگے گی تو آٹومیٹکلی نیچے والی جو instruction move X comma zero ہے یہ والی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اور ریٹرن جو ہے وہ فالس کرے گا اس پروگرام کی لاجک آپ نے دیکھ لی اس کی ایگزیکشن جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر تک ملتوی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم